ابو بکر بن ابی شائبہ ابو قریب اور اسحاق بن ابراہیم سب نے وقیع سے حدیث سنائی ابو بکر نے کہا نے ہمیں زکریہ بن اسحاق سے حدیث سنائی انہوں نے کہا مجھے بن عبداللہ بن صیفی نے ابو معبد سے حدیث سنائی انہوں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی ابو بکر نے کہا بعض اوقات وقی کہا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور فرمایا تم اہل کتاب کے قوم کے پاس جا رہے ہو انہیں اس کی گواہی دینے کی دعوت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اگر وہ اس میں تمہاری اطاعت کریں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں اگر وہ اسے مان لے تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کیا ہے جو ان ان کے کے مالدار لوگوں سے لیا جائے گا اور محتاجوں کو واپس کیا جائے گا پھر اگر وہ اس بات کو قبول کر لیں تو ان کے بہترین مالوں سے احتراز کرنا یعنی زکوٰۃ میں سب سے اچھا مال وصول نہ کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا کیونکہ اس بد دعا کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو اکیس